امام مالک نے خبر دی انہیں عبداللہ بن دینار نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے اور اطاعت کرنے کی بیعت کرتے تو آپ ہم سے فرما کہ جتنی تمہیں طاقت ہو صحیح بخاری حدیث نمبر سات ہزار دو سو دو